خالد مفتی صاحب کا سوال ہے حضرت صاحب کیا شافعی امام بادشاہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز اثر کے علاوہ خصوصاً نماز اثر کے علاوہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے ہاں جی بالکل اگر امام کسی بھی چاروں آئمہ میں سے کسی ایک کا مقلد ہے سنی ہے تو صرف وہ یعنی تقلید میں مختلف ہے اور بادشرہ ہے تو اس کے پیچھے نماز جماعت کے پڑھنی بالکل جائز ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے نماز چھوڑنی جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے ہاں جیسا کہ اثر کی نماز کے بارے میں کا وقت جو ہے وہ حناف اور شوافے کے نزدیک مختلف ہے شوافے کے نزدیک ایک مثل پہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور احناف کے نزدیک دو مثل کے وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر اپنے وقت پر ہی اثر پڑنی چاہیے دوسری نمازیں بلا کراہم کے پیچھے جائز ہیں جی ماسٹر زیرو زیرو سیون بھائی ہیں